حضرت قیلہ انمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمرے کے دوران میں مروہ کے قریب حاضر خدمت ہوئی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں خرید و فروخت کرنے والی عورت ہوں میں جب کوئی چیز خریدنا چاہتی ہوں تو میں جو قیمت ادا کرنا چاہتی ہوں اس سے کم پر بات کرتی ہوں پھر بڑھتے بڑھتے اس قیمت تک پہنچ جاتی ہوں جو میرا اصل ارادہ ہوتا ہے اور جب میں کوئی چیز بیچنا چاہتی ہوں تو میں جو قیمت وصول کرنا چاہتی ہوں اس سے زیادہ کی بات کرتی ہوں پھر کم کرتے کرتے اس قیمت تک پہنچ جاتی ہوں جو میرا ارادہ ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلہ ایسے نہ کیا کرو جب کوئی چیز خریدنا چاہو تو وہی قیمت پیش کرو جو تمہارا ارادہ ہے خواہ تمہیں وہ چیز اس قیمت پر ملے یا نہ ملے اور فرمایا جب تم کوئی چیز بیچنا چاہو تو وہی قیمت طلب کرو جو تمہارا ارادہ ہے پھر خواہ اس قیمت پر گاہک کے رضامند ہونے پر فروخت کرو یا اس کے رضامند نہ ہونے پر فروخت نہ کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چار